قسم خدا دی میرا ایمان کہ ہر زمانہ حضور دائے ہر زمانہ سارے بولو ہر زمانہ ہر زمانہ قسم خدا دی میرا ایمان ہے کہ ہر زمانہ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਏ ਮੈਂ ਜਿੰਨੂੰ ਵੇਨਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਏ ਕਿ ਇਹ دیਵਾਨਾ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਏ میں جل نوے نا میں نو تے لگ دائے کہ اے دیوانا حضور دا جو رہا دیوانا اچھی وانا لکھوے میں جل نوے نا میں نو تے لگ دائے کہ اے دیوانا اور ایک لمبی حدیث ہے کہ جب بھی اللہ والوں کی مجلس لگتی ہے تو آسمان کے فرشتے ان کو چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں اور اس کے ختم ہونے کے بعد وہ جاتے ہیں اللہ کے پاس اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں باوجود علم ہونے کے کیا دیکھا وہاں لمبی حدیث ہے نتیجہ یہ ہوتا ہے اللہ فرماتے ہیں کہ تم سب گواہ ہو جاؤ میں نے سب کو معاف بولو کر دیا وہ پھر از کرتے ہیں یا اللہ ایک بندہ وہاں ایسا بھی تھا جو یہ سننے نہیں آیا تھا تیرا ذکر تیرے حبیب کا ذکر ویسے ہی آیا تھا اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ایسی قوم ہے ان کے ساتھ بیٹھنے والا بھی محروم نہیں ہے اس پوری حدیث کا مفہوم ایک شیر میں میں وہ پیش کر رہا ہوں سننے کا شیر جدو بھی محفل سونے دی سجدی فلک تو قدسی پکار دے بے بلند واسکہ سے سبحان اللہ جدو قدسی پکار دے وے اے بخش گئے نے جنا زبانہ تے اج نہ ہو زور د بخش گئے نے جنا زبانا تے اج ترانا حضور دائے بخش گئے نے جنا زبانا تے اج ترانہ فرشتے لکھ دے پہنے کنہ کنہ دی زبانہ تے ترانے سارے کو اے بخش گئے نے زبانہ تے اج ترانہ حضور دائے حضور دائے حضور دائے اے بخش گئے نے زبانہ تے اج ترانہ حضور دائے ایمان تو بنٹی دلیل دو میں ایمان اپنے دیس تو دلیل دلیلواں کی میں دو نظر دعا نظر دعا نبی دا روزہ تے دل ٹھکان حضور دائے نظر دعا نبی دا روزہ تے دل ٹھکنا حضور دائے میرے نبی د کیے جدوں بھی سوچا تے سوچ بولے بولیں اوت خیالہ ٹھکانا ہو زور دائے حضور دیں خیالہ دکی رسائیں جتیں ٹھکانا حضور دائے اور آقا کے در پہ حاضری ہو تو وہاں چودری بن کے نہیں جانا چاہیے بلکہ آقا کا غلام اور نوکر بن کے جانا چاہیے کہو بے شک ہمارے حجت الاسلام والمسلمین حضرت مولانا محمد قاسم ننوتوی سب قید رحمت اللہ علیہ جب مدینہ منورہ میں تشریف لے گئے تو جب مدینہ منورہ کی آبادی کے آثار شروع ہوئے تو حضرت نے اپنے جوتے اٹھا کر بغل میں کر لیے یہ گاڑیوں کا زمانہ نہیں تھا لوگ خچروں پر اونٹوں پر گھوڑوں پر سفر کیا کرتے تھے پتھریلی زمین تھی پاؤں زخمی ہونے شروع ہوئے خون رسنے لگا ساتھ والوں نے کہا کہ حضرت جوتے پہن لیجئے پاؤں زخمی ہو رہے ہیں تو کہنے لگے کہ قاسم کو ڈر لگتا ہے کہ میرا جوتے سمیت پاؤں وہاں نہ پڑ جائے جہاں آقا کا قدم لگا تھا ایسا ادب اور ایسا محبت اور پیار ہونا چاہیے سنیں گا شیر انا دے گھر چو نانا دے گھر جاؤ نکل کے آؤ جھکاؤ نظرہ سنبھل کے آؤ فقیروں پلکاں تے چل کے آؤ اے آستانہ حضور دائے فقیروں پلکاں چل کے آؤ اے آستانہ حضور دائے و پلکا تے چل کے آؤ اے آستانہ حضور دائے میں جلنو میں نہ مینو تے لگ دائے کہ دیوانا حضور دائے آخری شعر بزم علیہ حسن کے بہت سارے اراکین یہاں تشریف رکھتے ہیں ان کے حوالے کر رہا ہوں یہ شعر سنیے گا آپ حضرات خدیجہ حفصہ خدیجہ حفصہ تے عائشہ زہرہ حسین و حسن و علی ہے پیارا بلند واسکیں سبحان اللہ اور بلند نواز کے ساتھ خدیجہ حفصہ تے عائشہ زہرہ حسین و حسن و علی ہے پیارا تو میری من لے یقین کر لے کہ ایک گھرانا حضور دائے تو میری من لے یقین کر لے واللہ کہ اے کھانا حضور دائے میں جلنو اے نا میں نوتے لگ دائے کہ یہ دیوانہ